شعبہ نے قطادہ سے باقی ماندہ اسی سند سے روایت کی فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثم جہدہا کی جگہ ثم مجتہدہ یعنی پھر سعی کی ہے اور وَإِلَّمْ يُنزِلْ یعنی اگرچہ انزال نہ ہو کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر سازو چوراسی